اس ملک میں اٹھارہ سو ستاون کی دلی کی جنگ کی ناکامی کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے سیدھی سی بات ہے کہ انگریز نے اقتدار مسلمانوں سے لیا تھا یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں ہمارا اسکول میں پڑھنے والا طبقہ کالجوں میں پڑھنے والا طبقہ کبھی کبھی سوال کیا کرتا کہ مسلمانوں کو انگریزوں سے اس قدر نفرت کیوں تھی اور اس پر ایک سوال کا جواب سن لیجیے آپ جس طرح یہ ہفتہ اقبال ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے نو نومبر علامہ اقبال کی یادگار طور منایا جاتا ہے پچھلے پندرہ دن پہلے سر سید ڈے منایا گیا تھا لوگوں کو یہ عجیب غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کے عمائدین نے انگریزی تعلیم کی مخالفت کی تھی میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ سے کہہ رہا ہوں پوری جواب داری کے ساتھ یہ غلط فہمی ہے اگر مسلمانوں کے عمائدین نے انگریزی تعلیم کی مخالفت کی ہوتی تو شیخ الہند علی گڑھ میں جا کر جامعہ ملیہ کا قیام نہ کرتے جامعہ ملیہ مسلمانوں کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے دلی اوکھلا میں ہے یہ اصل علی گڑھ میں قائم ہوئی تھی جس کے فاؤنڈر اور بانی شیخ الہند مولانا محبوب حسن دیوبندی ہیں جو دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث مدرس اور ریشمی رومال تحریک کے بانی ہیں جس کی میں ان کو مالٹا کے کے اندر بند کیا گیا تھا آپ جائیں دلی جا کر دیکھیں آپ اوکھلا میں شیخ الہند کے نام پر ایک بہت بڑا گیٹ بنا ہوا ہے باپ محمود حسن جامعہ ملیہ کے فاؤنڈر ہیں شیخ الہند مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی مولانا ابو کلام آزاد مولانا الرحمان سوہاروی یہ یہ وہ لوگ ہیں جو عدالتوں میں اپنا مقدمہ انگریزی میں خود لڑتے تھے مولانا ابو کلام آزاد کا وہ مقدمہ بہت مشہور ہے جب ان کے خلاف پھانسی کا فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جج کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ مسٹر جج تم میرے خلاف پھانسی کا فیصلہ الدین جی صاحب آگے جائیے آپ مان اللہ صاحب ادھر آئیے تم میرے خلاف پھانسی کا فیصلہ لکھ رہے ہو جتنی جنبش تمہارے قلم میں ہے میرے خلاف پھانسی کا فیصلہ لکھتے ہوئے اس کا دسواں حصہ میرے دل میں نہیں ہے میں مطمئن ہوں اس لیے کہ مجھ کو ایک حق کی آواز بلند کرنے کی پاداش میں سزا دی جا رہی ہے اور مسٹر جج ہم تو مسلمان ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے تم نہیں ہو اگر میری موت آ چکی ہے تو تمہارے فیصلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ملک الموت مجھ کو لے کر چلا جائے گا اور میں بکا خوشی چلا جاؤں گا اور میری موت نہیں آئی ہے تو تم جیسے دس جج بھی میرا پتنی بگاڑ سکتے اور زندگی سلامت رہی دیکھ لینا بہت ممکن ہے کہ تم پہلے مرو میں بعد میں مروں وہ جج پہلے مرا مولانا آزاد زندہ رہے ملک آزاد ہوا اور پہلے وزیر تعلیم بنے دس سال تک زندہ رہے مولانا محمد جوہر کا وہ اخبار کامریڈ اخبار اس کو بڑے بڑے انگریزی آنکھوں سے لگا کر پڑھا کرتے تھے علماء کے تعلق سے بہت بڑی غلط فہمی ہے اور کئی مجلسوں میں بڑی موقع مجلسوں کے اندر لوگوں نے چند جملوں کے اندر اپنی دل کی بڑھات نکالی کہ آپ لوگ تو اسکولوں کے مخالف ہیں آپ تو کالجوں کے مخالف ہیں آپ تعلیم کے مخالف ہیں ان کو کیا سمجھایا گیا بے چاروں کا مسئلہ وہ نہیں تھا اٹھارہ سو ستاون کی دلی جنگ کے ناکامی کے بعد مسئلہ وہ نہیں تھا پھر کیا تھا مسئلہ عراق کے حالات آپ کے سامنے ہیں افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں دنیا کے دیگر ممالک کے حالات آپ کے سامنے ہیں جہاں پر کوئی قوم باہر کے کسی ظالم و جابر کے خلاف لڑ رہی ہوتی ہے وہ ان کے انعامات نہیں چاہتی ان کے نوازشات نہیں چاہتے ان کے اسکول نہیں چاہتے ان کے اسپتال نہیں چاہتے ان کی امداد نہیں چاہتے اگر محلے کسی آدمی نے آپ کی بےزتی کر رکھی ہے ہاں۔ آپ کو گھر سے نکال دیا ہے مجلس کے اندر آپ کو رسوا کیا ہے اور بعد میں کہے کہ بھائی ایک جوڑا کپڑا لے لو عید میں چپل پہن لو تو آپ کہیں گے میں ننگے پہ عید منا لوں گا تمہارا پیسہ استعمال نہیں کروں گا تم نے مجھ کو ذریعہ سمجھا ہے حقیر سمجھا ہے اس ملک میں جو طبقہ انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا ان کا صرف اور صرف ایک مطالبہ تھا دیش خالی کرو اور جاؤ تمہاری کوئی مراد ہم کو نہیں چاہیے چونکہ دوسرے برادران وطن اس مسئلے میں نرم تھے اور مسلمان سخت تھا اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو پندرہ تک میدان میں مسلمان ہیں گاندھی وادی انیس سو پندرہ کے بعد میدان میں آئے اسی حال کے اندر بےچارے اسکول میں پڑھے ہوئے لوگ تعلیم سے واقف نہیں ہوتے ایک صاحب نے کہا ہندوستان کی جنگ اہنسا کے اصول پہ لڑی گئی ہے اتفاق سے میں نے دعوت کر رہا تھا جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا معاف کیجیے گا آپ نے اہنسا کا تعارف ہی نہیں سمجھا آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اہنسا کے اصول پر یہ کاروبار کب چلا ہے اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو پندرہ تک طاقت کے زور پر مقابلہ ہوتا تھا وہ جلیان والا باغ ہو کہ چوری چورا بازار ہو کہ کلکتے کی مارکیٹ ہو کہ میرٹھ کا فساد ہو کہ دلی کا قتل عام ہو کہ ہمارے اکادر کو پھانسی پر ٹانگنے والا عمل ہو مدارس کو مسمار کرنے والا عمل ہو یہ تقریباً پینتالیس پچاس سال تک تنے تنہا مسلمان پستا رہا برادران وطن مجھے معاف کیجیے گا تقریر تو ریکارڈ میں لی جا رہی ہے میں جواب دار ہوں اپنے الفاظ مجھے معاف کیجیے گا برادران وطن برا نہ مانے ہوا یہ تھا کہ انگریز کے سامنے اصل خطرہ مسلمان تھے اس لیے کہ انگریز نے اقتدار مسلمانوں سے لیا تھا اور دنیا کا دستور ہے ان عزت کا اذله ان کو خطرہ مسلمانوں سے تھا وہ مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنا چاہ رہے تھے دوسری قومیں کیا فرق پڑتا تھا ان کے لیے مسلم بادشاہ کی رعایا ہو کہ انگریز کی رعایا ہو تو مراد ان کے لیے نعمت تھی اور مسلمان اس کو چپل کی ٹھوکر پہ مار رہا تھا ان حالات میں سر سید کھڑے ہوئے انہوں نے کوشش کی کوشش ان کی قابل مبارکباد ہے انہوں نے انگریز کی مراعات لی اسکول شروع کیا ادارہ بڑا ہوا یونیورسٹی بنا وہ اس نظریاتی اختلاف کے وقت کی بات تھی جب مسلمان انگریز کی کوئی رعایت قبول کرنے کو تیار نہیں تھا لے تیار نہیں تھا اس وقت کی بات تھی آخر شیخ الہند جان جامع لیا کیا کے نہیں کیا اور وہ بات میں یونیورسٹی بنا کہ نہیں بنا یا بہار کے اندر مولانا سجاد سر رحمۃ اللہ علیہ نے عمارت شریعہ مولانا محمد علی ممیری نے جامعہ رحمانیہ قائم کیا کہ نہیں کیا جس کے اندر آج ایک مستقل شعبہ ہے مولانا ولی رحمانی کے رحمانی فاؤنڈیشن سے تیس بچے چن کر آئی ایس میں آ رہے معمولی بات ہے اگر مسلمانوں کو تعلیم سے اختلاف ہوتا تو ہمارے تیس بچوں کے اوپر خرچ کرنے والا ایک عالم دین نہ ہوتا مہاراشٹر کے اندر کان کھول کر سن لے اسکول والے برا لگے تو معاف کیجیے گا مہاراشٹر کے اندر اگر کوئی ادارہ کوئی گروپ کوئی management M B B S college لانے میں کامیاب ہوا تو وہ ایک عالم دین مولانا بستانوی بھی کامیاب ہوئے اسی حال کے اندر نے بتایا تھا کہ ہم کو سات سو کروڑ روپے ڈپوزٹ میں رکھنے پڑیں گے اس اسکول کو برقرار رکھنے کے لیے آخر کیا وجہ ہے اسی شہر کا ایک بڑا ادارہ جس کو انتولی صاحب منسٹر تھے M B B S college ملا اور قائم نہ کر سکے کیا ہوا اس ہاتھی کی مراد بہت بڑی ہوتی ہے آسان کام نہیں ہے سات سو کروڑ روپیہ ڈپوزٹ میں رکھنا پڑتا ہے تین سو بیڈ کا اسپتال دکھانا پڑتا ہے پانچ سو کروڑ روپے لگا کر کالج کو شروع کرنا پڑتا ہے ایک عالم دین نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ نہیں دیا اگر ہم علماء کو اصلی تعلیم سے بیر ہوتا بیس کالج قائم کرتے ہیں میرے بزرگوں داستان بہت طویل ہے اور بڑی تلخ ہم یہ چاہتے ہیں تازہ کو داشتن جانیے اور اپنے اندر کچھ گزرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے اٹھارہ ستاون کی دلی کی جنگ کی ناکامی کے بعد تقریباً تین ماہ تک جنگ چلتی رہی ہے دلی شہر کی نالیوں میں انسانوں کا خون بہتا رہا روڈوں پر لاشیں پڑی سڑتی رہی جب انگریز کا مکمل اقتدار دلی پر ہو گیا اور لال قلعے سے ہمارا ہلالی پرچہ یونین جیل لہرا دیا گیا اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب مسلمانوں کا اقتدار مکمل ختم ہو چکا ہے انگریز کا اقتدار مستحکم ہو چکا ہے خبردار کسی نے اگر شور کیا تو اس کی خیریت نہیں اور اس کے بعد جنگ کے انتقام کے نام پر علماء کرام کو چن چن کے پکڑا گیا اور پھانسی پر ٹانگا گیا اور وہ سارے علماء کرام جنہوں نے اس جنگ سے پہلے بھی دین و اسلام کی سربلندی کے لیے انگریز سے مقابلہ کیا تھا مثلا مولانا رحمت اللہ کیرانوی جنہوں نے جنہوں نے آگرہ کے اندر پادری فنڈر سے مقابلہ کیا تھا اٹھارہ سو پچپن میں ان کو بھی ان کو بھی جنگی مجرم بنا کر جنگ کا عمان بنا کر گرفتار کرنے کے لیے پولیس ان کے محلے تک پہنچ چکی تھی مولانا مسجد کے اندر تھے کسی نے اطلاع دی کہ باہر پولیس کھڑی ہوئی ہے نماز کے بعد آپ کو گرفتار کر لیں گے تو مولانا پچھلی کھڑکی سے نکل کر جو کسی مکان کے اندر کھلتی تھی اس مکان سے اس مکان اس مکان سے اس مکان وہ آگرہ سے کیرانا سے یہ روٹ جو آتا ہے آپ کا مترا ہوتا ہوا راجستھان ہوتا ہوا گجرات آئے اور چھپتے چھپاتے سورت کی بندرگاہ سے جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور بقیہ زندگی انہوں نے وہاں گزاری ہے حالات اس قدر ناگرکتا پہ ہو گئے تھے کہ بتلاتے ہوئے جگر منہ کو آتا ہے ان حالات میں جب ملک میں مسلمانوں کے دین و ایمان کا کہ وجود کا مسئلہ اس ملک کے مسلمان بچے گا کہ نہیں بچے گا اور انگریز نے یہ قسم کھا رکھی تھی ہم ہندوستان کو اسپین بنائے بغیر مانیں گے نہیں اس وقت اہل اللہ کی ایک جماعت سرفروشوں کی ایک جماعت دیوبند شہر کے اندر سر جوڑ کر بیٹھتی ہے جہاں پر اس وقت دارال دوبن ہے جہاں ادارہ نہیں تھا اس وقت وہاں کھورا پھینکتے تھے اور جو طلبا تعلق سے پڑھ کر آئے ہیں پچیس تیس سال پہلے انہوں دیکھا ہوگا اس سے پیچھے بھی گھورے کا بہت بڑا علاقہ تھا گندیلا محلہ کہلاتا تھا وہاں تو شہر کا پورا کرکٹ پھینکا جاتا تھا اللہ کے نیک بندوں نے چھ افراد جس کے سرخیل حضر الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتوی ان کے پوتے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا سفیان صاحب جو آج ہماری مجلس کے لیے ہمارے لیے نعمت مترتبہ ہے ان کی صدارت میں یہ اجلاس آگے بڑھے گا کچھ دیر میں انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے مولانا قاسم نانوتوی نے اپنے ساتھیوں کو لے کر دیوبند شہر کے اندر ایک ادارے کی بنیاد ڈالی یہاں پر رک کر آپ کی بات سمجھ لیں آپ نے مکاتب دیکھے ہوں گے جہاں بچے کم ہوتے ہیں استاد ایک ہوتا ہے لیکن ایسا مکتب کہ پڑھانے والا استاد بھی ایک پڑھنے والا بچہ بھی ایک پوری منڈی کے اندر آپ نکل جائیں کسی مکتب میں تو ایسے بہت سے مکاتب آپ کو ملیں گے کہ استاد ہے کہ بیس بچے ہیں پچیس بچے ہیں ہوتا ہے لیکن استاد بھی ایک بچہ بھی ایک اللہ کا نام دے کر کام شروع کیا گیا وہ پہلا بچہ مولانا محمود حسن دیوبندی جو اس وقت سوم چاروں کے طالب علم تھے اس سے پہلے کے اسباب انہوں نے مولانا مولانا ذوالفقار صاحب سے اور قاسم ناوتوی سے پڑھ رکھے تھے ملا محمود صاحب ملا اس وقت علامہ کے معنی میں ہوتا تھا ملا محمود محمود علامہ وہ استاد تھے انہوں نے پڑھایا آپ کو یہ بات سن کر تعجب ہوگا اور میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرانا چاہتا ہوں ادھر اللہ کے بندوں نے دیوبند شہر میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی پوری دنیا کے اللہ کو اس کی اطلاع ہوگی کیا نظام تھا کون سا نیٹ ورک تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو دلی کی جنگ کی ناکامی کے بعد مکت المکرمہ ہجرت فرما گئے تھے کسی شاگرد نے ان سے کہا حضرت ہم لوگوں نے ہندوستان میں ایک مدرسہ قائم کیا تاکہ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی جائے تو حاجی صاحب کو وش دیا گیا جلال میں آ گیا فرمایا جی ہاں جی ہاں آپ لوگوں نے قائم کیا آپ لوگوں نے قید کیا آپ کو کیا معلوم کتنی پیشانیاں تحجد میں حرم کے اندر رگڑ رگڑ کر رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ خدا بندہ ہندوستانی مسلمانوں کے دین و ایمان کے بقا کوئی سامان پیدا کر خدا بند قدوس نے اپنے نیک بندوں قلوب میں یہ اہلکا کیا ہے الہام کیا ہے ادارے کی بنیاد ڈب ہو حاجی اللہ کو مکی فرما رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دو تین سالوں کے اندر مختلف ممالک سے افغانستان سے عراق سے شام سے اور عالم اسلام سے دور دراز طلبا چل کر کہاں آ رہے ہیں اس ادارے میں جس کے پاس کوئی ایک کمرہ نہیں ہے جس کے پاس کوئی چھپر نہیں چھٹا کی مسجد اس کے کنارے میں انار کا پیڑ اب تو پیڑ شاید سوکھیا نہیں رہا میں نے وہ پیڑ دیکھا ہے جہاں پر دارالعلوم دیوبند موجود ہے یہاں کچھ نہیں تھا جب اس کی عمارت کا مشورہ ہوا یہاں سے یہاں تک بڑھائی جائے سیدھی سی بات ہے اس وقت تو سو پچاس طلبا کے لیے جگہ بہت کافی تھی اس کے پہلے مختلف رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے پوچھا کیا بنانے جا رہے ہیں فرمایا حضرت ہم لوگ ایک ہاسٹل بنانے جا رہے ہیں طلبا کی رہائش کے لیے درسگاہ کے طور پر طلبا پڑھیں گے بھی رہیں گے بھی فرمایا جگہ تنگ پڑے گی اس کو اور بڑھا دوں یہ خواب کا واقعہ ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسا ارشاد فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے نشان لگایا خواب میں جب صبح جا کے وہ دیکھا وہ نشان موجود تھا بس پھر انہوں نے کوئی مشورہ نہیں کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کے مطابق وہاں پر کام شروع کر دیا جب ممبران شورا نے بھائی اس خالی کر دیجیے ان کو بول کر پیچھے کر دیجیے جب ممبران شورا نے ان سے پوچھا کہ بھائی مشورے میں یہ طے ہوا تھا اور آپ اس سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں تو انہیں نے بتلایا کہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاحت آقا کے حکم کے بعد پھر کسی انسان کے مشورے کی کیا حیثیت آپ نے سنا ہوگا نہ ہے یہ ایسے ہزاروں واقعات یہ دارا قائم ہوا پھر مولانا قاسم نارد رحمۃ اللہ علیہ نے مراد آباد مدرسہ شاہی قائم کرایا جال مسجد امروہہ میں دارہ قائم ہوا اور چند سالوں کے بعد مدرسہ سہارنپور مداحل سہارنپور قائم ہوا اور پورے ملک میں مدرسوں کا جال پھیلا دیا گیا جس انگریز نے اعلان کیا تھا کہ میں ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کر کے دم دوں گا اس کو جواب دیا ہے نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی کی بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے ہم اتنی بڑی کھیپ پیدا کر دیں گے اتنی بڑی قوم پیدا کر دیں گے اور یہاں پر کالج میں پڑھنے والے افراد سے میں سوال کرتا ہوں ایک طبقے نے اسکولوں کے اور کالجوں کے قائم کرنے کی مہم اپنے ذمے لی تھی اور ایک طبقے نے مدرسوں کے قائم کرنے کی اپنے ذمے مہم لی تھی ایمانداری سے بتلانا مدرسے قائم کرنے والوں نے اس ملک کو علماء سے حفاظ سے قرا سے سے سوال ہے مدارس کا کردار کیا ہے مدارس نے صرف انگریز جنگ نہیں لڑی ہے مدارس نے اس ملک کے انسانوں کو انسان بنایا ہے اس ملک کو ہو دیا ہے وہ دیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ ہمارے مدارس ان میں پڑھنے والا بچہ وہ پانچ کلمے یاد کرتا ہے چار صورتیں سیکھتا ہے نماز طریقہ سیکھتا ہے جو بچہ بچپن میں ان مدرسوں کے تحت چلنے والے مکاتب میں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے جہاں دینیات پڑھائی جاتی ہے اور جہاں ایک آدھ دو گھنٹے بچوں کو انسان بنایا جاتا ہے اگر بچے نے بچپن میں وہاں پڑھ لیا تو انشاءاللہ وہ وزیر اعظم کی پوچھ تک جائے گا اپنے دین و مذہب سے کبھی دور نہیں ہوگا اور بچپن میں اگر بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی گئی تو وہ پڑھا لکھا جانور تو ہوگا ایک مہذب انسان نہیں ہوگا یہ کردار ہے مدرسوں کا ہمارے لیے بڑی